وہ اشفق نہ اور ڈر گئے اس بوجھ سے وہ ملحل انسان انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ان نہ ہوں کا ضرور من جہلا یہ ہے بڑا ظالم اور اپنے انجام سے بے خبر امانت کے کیا معنی ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں اس کا بہت محدود تصور ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے پیسے لائے گا اور کہے گا کہ یہ میری امانت ہے رکھ لیں پھر واپس لے لوں گا اب کچھ مدت کے بعد اگر یہ شخص مانگنے آ گیا اور دینے والے نے دے دیا تو امانت ادا ہو گئی اور اگر اس نے اس میں کوتاہی کی تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی یہ بہت محدود تصور ہے امانت کا ہمارے دل و دماغ میں شریعت نے امانت کے معانی بہت براڈ ہیں بہت وسیع ہیں چنانچہ امانت کہتے ہیں کہ کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اور اس بندے کا اس اعتماد کو پورا کر دینا یہ امانت ہے کسی کا کسی معاملے میں کسی شخص پر اعتماد کرنا اور جس پر اعتماد کیا جائے اس کا اس اعتماد کو پورا کر دینا یہ امانت کا ادا کرنا ہے اور اگر اس نے پورا نہ کیا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے اور قرآن مجید میں خیانت کو حرام قرار دے دیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ اشاد فرماتے ہیں یا یو نذین عام اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول کہ نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تخون و امانات کم اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جو ایک دوسرے کو لیتے دیتے ہو وہ ان تم علم اور تم اس بات کو جانتے ہو چنانچہ امانت میں خیانت اس کو شریعت نے گناہ کبیرہ بتلایا ابھی امام رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ نبی علیہ شاط اسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن الخلال كلها الا الخیانت والکذب کہ مومن کی طبیعت میں ہر خصلت آ سکتی ہے سوائے خیانت کے اور جھوٹ کے یہ مومن کی طبیعت کے اندر نہیں آ سکتی باقی گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ مومن اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور ایک حدیث مبارکہ میں ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں آیت المناف سلام کی تین نشانیاں حدت کا جب بھی بولے تو جھوٹ بولے وحیدہ وعدہ اخلاف جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے وہ ادا تو مینا خانا اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے شریعت نے اس امانت کو اتنا بڑا عمل جان لیا کہ مسند احمد کی روایت ہے فرمایا لا ایمان علم اللہ امانت لب جس بندے میں امانت کی قدردانی نہیں اس بندے کا ایمان ہی نہیں اندازہ لگائیے کہ شریعت نے امانت کا کیا مقام بتا دیا ہے اس لیے کہ اگر امانت میں خیانت آ جائے تو پوری سوسائٹی اور مشورے کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور شریعت نے اس چیز کو بہت زیادہ ناپسند کیا چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یوم الت کو اللہ رب العزت نے اپنی بندگی کی امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی اس نے معذرت کر لی کہ یہ بوجھ اٹھانا میرے بس سے باہر زمین پر پیش کی معذرت کر لی پہاڑوں پر پیش کی معذرت کر لی انسانوں پر پیش کی یہ امانت کیا تھی امانت یہ تھی کہ میرے بندو میں تمہارا پروردگار ہوں میں تمہارا رب ہوں میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا بھی کروں گا پالوں گا بھی صحیح تمہیں تمام صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازوں گا تمہیں اچھا اور برا کام کرنے کا اختیار دوں گا لیکن میری نعمتیں جو تمہارے پاس ہوں گی تم ان نعمتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرنا اپنی من مرضی نہ کرنا اس کو بندگی کہتے ہیں اور انسان اس بات پر تیار ہو گیا چنانچہ کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں دی ہیں یہ ہماری اپنی نہیں ہے یہ ادھار کا مال ہے اور جو ادھار کے مال پہ فریبتا ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا جاتا ہے یہ جوانی ادھار کا مال ہے آپ کسی بیرون ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ سائن بنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس ملک میں گاڑی کی ضرورت ہے تو رینٹ اے کار آپ ایک کار کو کرائے پر لے سکتے ہیں جب آپ نے وہ گاڑی لے لی دو دن کے لیے تین دن کے لیے وہ آپ کے پاس امانت ہے آپ اپنی مرضی سے اس کا کام نہیں کروا سکتے اس کا کلر نہیں چینج کر سکتے آپ مس یوز نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو جب واپس کرنے جائیں گے وہ آپ کو پکڑیں گے کہ جی ہماری گاڑی کو مس یوز کیوں کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بھی آپ کی نہیں ہو جاتی ایک محدود مدت ہوتی ہے مالک کوئی اور ہوتا ہے مگر اسٹیئرنگ پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اب اس پر بیٹھ کر آپ چاہیں تو کسی کلب میں جائیں اور چاہیں تو کسی مسجد میں جائیں اتنا اختیار آپ کے پاس ہے گاڑی چلے گی مگر محدود مدت جب ختم ہوگی تو گاڑی واپس یوں سمجھیے ہمارا جسم ایک گاڑی کی مانت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دیا تم ان ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہو آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہو زبان کو استعمال کر سکتے ہو پاؤں کو استعمال کر سکتے ہو مگر ساتھ حکم دے دیا میرے بندوں میرے حکموں کا خیال رکھنا اگر میری ہدایات کے مطابق استعمال کرو گے تو میں تمہیں انعام دوں گا اور اگر اس کے خلاف استعمال کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے آپ بتائیں ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں مالک ہمارا پروردگار ہے یہ ملک اس کی ہے اچھا ایک آسان مثال آپ کو مکان کی ضرورت ہے کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں اب وہ مکان کا مالک کوئی اور ہوتا ہے آپ کرائے دار مالک دیکھتا رہتا ہے کہ آپ مکان کو ویل مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے اگر وہ دیکھے کہ مکان بچوں نے جگہ جگہ دیوار کے اوپر لکھنا شروع کر دیا اس کا جو باغ لان بنا ہوا تھا اس کے پودے بڑے ہوئے ہیں پودے مر رہے ہیں کوئی خیال نہیں کرتا فوراً نوٹس ملے گا کہ جی اگلے مہینے میرا مکان خالی کر دیجیے آپ میرے مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں تو کرائے کا مکان اگر اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے تو مالک اس مکان میں سے نکال دیتا ہے آپ کہیں جی مجھے اگلے مہینے کے لیے دے دیں کہے گا سوچے بھی نہیں اس کے بارے میں اسی طرح اللہ العزت نے معاملہ ہمارے ساتھ کیا میرے بندو تمہیں نعمتیں دیتا ہوں ایسی نعمتیں کہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا مگر تمہارا اختیار محدود مدت کے لیے تم ذرا مجھے اس گاڑی کو چلا کے دکھاؤ اگر صحیح طریقے سے چلاؤ گے تو انعام پاؤ گے غلط چلاؤ گے تو سزا پاؤ گے اور ہم نے اللہ حرب العزت سے یہ عہد کر لیا یوم الفت میں فرمایا الفت بے رب گم آلو بلا بلا کے الفاظ کے ساتھ ہم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا اب ہم اس بات کے پابند ہیں اپنی زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں اس کی ایک اور مثال سن لیجیے ایک باپ بڑا امیر ہے بلینر ہے اس کا ایک ہی بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں ایک لاکھ ڈالر کا کاروبار کر کے دیتا ہوں مگر میں دیکھوں گا کہ تم کاروبار کو کرتے کیسے ہو چلاتے کیسے ہو اگر تم نے صحیح طریقے سے میری ہدایات کے مطابق چلا لیا تو بیٹے میں سارے اپنے کاروبار کا جانشین اور مالک تمہیں بنا دوں گا اور اگر میں نے دیکھا کہ تم اس چھوٹے سے کام کو بھی نہیں سنبھال سکے تو پھر تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں میں یہ سب کچھ حوالے کر دوں بالکل یہی اللہ العزت کا معاملہ میرے بندوں میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں دنیا میں استعمال کر کے دکھاؤ اگر تم نے میری مرضی کے مطابق ٹھیک استعمال کر لی جب میرے پاس آؤ گے میں تمہیں یہ نعمتیں بہت بڑھا کر واپس کر دوں گا اور اگر تم نے ان کو غلط کیا مس یوز کیا تو میں اپنی امانت واپس لوں گا تمہیں واپس کبھی بھی نہیں لوٹاؤں گا <clears throat> چنانچہ توجہ کیجیے بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ کی نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں پہلے منہ میں دانت نہیں تھے اب منہ میں دانت آ گئے پہلے اس کی عقل پختہ نہیں تھی وقت کے ساتھ ساتھ عقل پختہ ہونی شروع ہو گئی بولنے کی سکت نہیں تھی جانتا نہیں تھا آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا سمجھنا شروع کر دیا پھر بچہ تھا اللہ نے جوان بنا دیا بھرپور جوانی کی زندگی عطا فرما دی اب کچھ وقت ایسا گزرتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ وہ بیس پچیس سے لے کر چالیس پچاس تک بھرپور جوانی کی زندگی گزارتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس بندے نے اب اپنی پچ پہ کھیل لیا جو اس نے سکور بنانے تھے وہ بنا لیے اب آہستہ آہستہ نعمت اس سے واپس لینی اللہ شروع کر دیتے ہیں ایک دانت میں کیویٹی بن گئی نعمت واپس جا رہی ہے دوسرے دانت میں کیویٹی بن گئی ڈینٹسٹ نے کہا جی دانت نکالنا پڑے گا اس کے روٹ جو ہے اس کی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی دانت نکل گیا نعمت واپس جا رہی ہے پہلے نظر سکس بائی سکس کی اب ذرا قریب کی نظر میں کمزوری آ گئی اینک لگ گئی نعمت واپس جا رہی ہے بھرپور جوانی تھی تھکتا نہیں تھا تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا اب ذرا تھوڑی سی مشقت اٹھائے تو سانس چڑھتا ہے نعمت واپس جا رہی ہے ایک وقت تھا جو کھاتا تھا ہضم ہوتا تھا اب ہاضمہ اتنا قوی نہیں رہا نعمت واپس جا رہی ہے بال سفید آ گئے نعمت واپس جا رہی ہے پہلے ایسی نیند آتی تھی کہ جگانے والے تھک جاتے تھے اس کی نیند ختم نہیں ہوتی تھی اب کروٹیں بدلتا رہتا ہے نیند کی منتیں کر رہا ہے نیند نہیں آتی نعمت واپس جا رہی ہے اب اس کے ہارڈ پریشر اوپر نیچے ہو گئے نعمت واپس جا رہی ہے اب اس کی آرٹریز بند ہو گئی نعمت واپس جا رہی ہے اب اس کے اندر یاداشت وہ نہیں رہی بھول جاتا ہے نعمت واپس جا رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا لوگ بے پین ہو گئی کمر تیری ہو گئی نعمت واپس جا رہی ہے موت ان تمام نعمتوں کے کامل چھن جانے کا دوسرا نام ہے نعمت آہستہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے ایک وقت آ گیا موت آ گئی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں بندے سے لے لیتے ہیں چھن گئی یہ نعمتیں اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا فرمائیں گے اور اس کا حساب لیں گے بتاؤ بھائی تم نے میری رینٹ کی چیزوں کو کیسے استعمال کیا تمہاری آنکھ غیر محرم کو دیکھتی تھی تم اس قابل نہیں کہ تم جنت میں آؤ اور میرا دیدار ان آنکھوں سے کر سکو اب جہنم میں بھیجیں گے وہاں پر جہنم کے فرشتے آگ کے اندر گرم کیے ہوئے نیزے انسان کی آنکھوں میں جب ہوئیں گے مس یوز کیا تھا نا بینائی چلی گئی اب بینائی نہیں ملے گی عجیب بات سنیے کہ جب انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اندھیرا ہوگا مومن کے اوپر روشنی ہوگی ی نور ہم ایدی ہم و لیکن کافروں اور منافقوں پر کوئی روشنی نہیں ایمان والوں کو کہیں گے ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے نقت من نورکم ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھائیں کی لڑ ورا اکم فلتا میں کہا جائے گا واپس جاؤ دنیا میں یہ روشنی تو وہاں ملا کرتی تو قیامت کے دن اندھیرے میں کھڑا ہوگا پھر جب اس بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ روشنی نہیں دیتی برخلاف دنیا کی آگ کے دنیا کی آگ جہاں زیادہ ہو روشنی زیادہ ہوتی ہے جہنم کی آگ جہاں زیادہ وہاں اندھیرا زیادہ سائنس میں پرائمری اسکول میں شولے کے حصے پڑھاتے ہیں فلیم اس میں جو روشن ہوتا ہے وہ کم گرم اور جب سب سے آؤٹر پیری فری پہ بلو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم اس کا مطلب کہ بلو کے بعد جو نظر ہی نہیں آتا وہ اس سے بھی زیادہ گرم اس کا مطلب یہ کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہوگی نظر ہی نہیں آئے گی گم اندھیرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی زیادہ ہوگی جہاں وہاں اتنا گپ اندھیرا ہوگا اب جہنم میں گیا تو وہاں بھی اندھیرا آنکھوں کا غلط استعمال کیا موت کے وقت بینائی چھینی گئی اب یہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر بھی نہیں ملے گی دنیا میں اللہ حرب العزت نے اسے سننے کی نعمت عطا فرمائی اب یہ اس سننے سے موسیقی سنتا تھا لوگوں کی غیبتیں سنا کرتا تھا ان کانوں سے یہ گانے سنا کرتا تھا تو موت کے وقت اس سماج کو چھین لیں گے اور پھر جہنم میں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے قیامت کے دن کھڑا کریں گے ام یم و بک مم و تما اندھا بھی ہوگا گنڈا بھی ہوگا بہرا بھی ہوگا کیا مطلب یہ بنا واپس لے لو یہ سماعت واپس لے لو یہ نعمت واپس لے لی تم میری نعمت کو مس یوز کرتے رہے تم اس قابل ہی نہیں کہ یہ تمہیں اب ملے دنیا میں اللہ نے کھانے کی نعمت عطا فرمائی اگر ایک آدمی حرام حلال کا خیال نہیں کرتا تھا موت کے وقت یہ نعمت لی جائے گی اور اب اس کو نعمتیں کھانے کو نہیں ملیں گی قیامت کے دن پتہ چلا حرام کھاتا تھا رشوت لیتا تھا سود کھاتا تھا دھوکے کے پیسے کھاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجیں گے وہاں پر بھوک ہوگی لیکن جب کھانے کے لیے مانگے گا تو پتہ کیا ملے گا روٹی نہیں ملے گی بریانی نہیں ملے گی آئس کریمیں نہیں ملے گی فرمایا ان شجرت زبو تام الم زکوم کا درخت پودا یہ گناگاروں کی خوراک یہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت زبان سے لگائیں تو شام تک کڑواہٹ نہیں جاتی یہ کھائے گا لیکن جب کھائے گا تو وہ حلق کے اندر کانٹے پھنسیں گے نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی اب یہ پانی مانگے گا تو پانی میں اس کو جام شیری نہیں ملے گا روح افزا نہیں ملے گا کیا ملے گا قرآن مجید سے پوچھئے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایسے بندے کو ولا الا من لا ياكله الا الخاطئون جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی اس کو جمع کر کے کلیکٹ کر کے پیالے میں بھر کے وہ گرم گرم دیں گے پینے کے لیے آج کہیں تھوڑا ہو تو بندہ اس کے اوپر مرہم لگانے لگے تو بو برداشت نہیں ہوتی جب اس پیپ کو پینا پڑے گا اور اتنی پیاس ہوگی کہ وہ پیے گا ہدی سے پاک میں آتا ہے بندہ پیے گا جب پیے گا تو کیا ہوگا اس کے اندر کی ساری آتے کٹ کے اس کے پہانے کے راستے جسم سے باہر نکل جائیں گے یہ کھانا ہوگا یہ پینا ہوگا دنیا میں اللہ نے لباس کی نعمت عطا فرمائی میرے بندو شریعت کے مطابق لباس پہنو اگر کسی کو فرنگیت کے طریقے پسند ہو اور ان جیسا لباس پہنے منتشب بہ بکو من من ہو نمائش کا لباس پہنے دکھاوے کا خلاف شرح لباس تو یہ لباس کی نعمت چھن جائے گی اب قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ اس نے خلاف شرح لباس پہنے تو پھر پتہ کیا ہوگا جہنم میں اس کو بھیجیں گے اور وہاں اس کو ایک کاسٹیوم ملے گی یونیفارم ملے گی قرآن مجید میں فرمایا سرابی لوہم من اور گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا سلفر گندک کا بنا ہوا وہ کہاں نے لکھا کہ اگر ساری دنیا کے انسان درندے پرندے خشکی کی مخلوق تری کی مخلوق سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں سب کو موت آ جائے سب کی لاشیں گل سڑ جائیں اس جگہ پر اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں کے اندر ہوگی تو نے میری نعمت کو مس یوز کیا اب تو اس قابل ہے دنیا میں اللہ نے مکان دیا اللہ کی نعمت اب گھر میں چینل لگوا لیا کیبل لگوا لی انٹرنیٹ کا کنیکشن گھر کے اندر وی سی آر چل رہے ہیں سکرین کے تماشے دیکھے جا رہے ہیں گانے والیوں کی آوازوں سے گھر گونج رہا ہے موت کے وقت یہ نعمت لے لی جائے گی پھر یہ نعمت نہیں ملے گی قیامت کے دن جب پتہ چلے گا کہ یہ نعمت کو مس یوز کرتا تھا تو اس کو جہنم بھیجا جائے گا جہنم میں کتنا چھوٹا سا گھر ہوگا اللہ فرماتے ہیں مکان دئیے اتنا تنگ مکان ہوگا داؤ ہونا کا سبورا موت مانگے گا اللہ اس جگہ رہنے سے تو موت بہتر ہے کہا جائے گا لا تدعو اليوم سبورم واحدہ بدرو سبور رن کرتی ایک موت نہ مانگو کئی موتیں مانگو اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو شہوت کی نعمت عطا فرمائی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے مگر حکم دیا کہ اس کو تم نے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے اگر غلط طریقے سے استعمال کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے قیامت کے دن پیش ہوگا کہ اس کے نام امال میں یہ جرم باقی ہے جہنم میں بھیجا جائے گا اور وہاں کیا ہوگا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک غار ہوگا اس میں اس بندے کو دکیل دیا جائے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے ان بچھوؤں کا جو ڈنگ ہوگا ایک ایک پورا دنیا کے اونٹ کے پکڑ ہوگا اتنا بڑا وہ اس کے جسم پر اس طرح چڑھ جائیں گے جس طرح شہد کے چھتے پر شہد کی مکھنیاں ہوتی ہیں اتنے بچھو ایک وقت میں ڈسیں گے اللہ اکبر کبیرہ یہ سزا کیوں ملے گی اس نے ایسا گنا کیا اس کے جسم کے ایک ایک ٹشو نے انجوائے کیا تھا آج ایک ایک ٹشو میں یہ پوائزن جائے گی اور ہم اس کو سزا دیں گے ایک بھیڑ کاٹ لے چین کی مکھی کاٹ لے تو چین نہیں آتا اور بچھو کاٹ لے تو کئی دن روتے گزرتے ہیں جب اتنے بچھو کاٹیں گے تو سوچیں پھر کیا ہوگا تو ہمارے پاس اللہ کی یہ نعمتیں ہیں پر ایک ایسا بندہ ہے جس نے زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاری سبحان اللہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا پتہ چلے گا جی یہ غیر محرم سے بچتا تھا آنکھوں کو بچاتا تھا نگاہیں نیچی رکھتا تھا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو صحیح استعمال کرتا تھا اللہ تعالی اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور اب اس کو ایسی بینائی عطا فرمائیں گے کہ جس بینائی کے ساتھ یہ انبیاء کا دیدار کرے گا اپنے پروردگار کا دیدار کر سکے گا ایسی آنکھیں دیں گے اللہ دنیا میں یہ بندہ اپنے کانوں کو صحیح استعمال کرتا تھا اللہ کا قرآن سنتا تھا نبی علیہ السلام کی نعت سنتا تھا واد و نصیحت سنتا تھا خیر کی باتیں سنتا تھا غیبت سے بچتا تھا اور اس قسم کے گناہوں سے بچتا تھا قیامت کے دن ثابت ہو گیا اس بندے نے کانوں کی نعمت کو صحیح استعمال کیا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت بھیجیں گے اور یہ نعمت بڑھا کر اس کو واپس دیں گے کیسے بڑھائیں گے ایسی سماعت عطا فرمائیں گے کہ جنت میں جب اسے اللہ کا دیدار ہوگا جنت عدن میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے جنتی اپنے کانوں سے اس تلاوت کو سنیں گے یہ بندہ دنیا میں حلال کھاتا تھا قیامت کے دن ثابت ہو گیا کہ ہاں حلال کا استعمال کرتا تھا اب اللہ رب العزت جنت میں بھیجیں گے اور جنت کے ایسے کھانے عطا فرمائیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس قدر لذیذ ہوں گے اس قدر اچھے ہوں گے کہ جب دنیا کے کھانوں کو یاد کرے گا تو اس بندے کو گن آیا کرے گی کہ میں دنیا میں یہ کھاتا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر کتابوں میں لکھا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ پانی کے اندر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے پیشاب کے اندر اب آج کسی کو کہا جائے کہ تم نے اپنی زندگی کے نو مہینے پیشاب کے اندر گزارے کتنی کراہت ہوتی ہے جس طرح آج ماں کے بطن کی کیفیت کو سوچ کر کراہت ہوتی ہے جنتی کو دنیا کے کھانوں کے بارے میں سوچ کر ایسے کراہت ہوا کرے گی اللہ جنت کے ایسے کھانے عطا فرمائیں گے اگر پتہ چل گیا کہ ایک آدمی اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا تھا تلاوت کرتا تھا دین کی دعوت کا کام کرتا تھا خیر کی بات کرتا تھا نصیحت کی باتیں کرتا تھا اللہ رب العزت اس کو جنت میں بھیجیں گے اور ایسی زبان عطا فرمائیں گے کہ یہ جنت میں جا کر اندیائے کرام سے ہم کلامی کیا کرے گا دنیا میں یہ اپنے کپڑے شریعت و سنت کے مطابق بناتا تھا ثابت ہو گیا اللہ تعالی جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں ایک تو جنتی لباس پہنائیں گے سبحان اللہ مرد ہوگا تو ریشم کا لباس اور عورت ہوگی تو ایسا لباس حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی عورت کے لباس میں سے ستر ہزار رنگوں کی جھلک آیا کرے گی دنیا میں سات رنگ ہیں ان کے کتنے شیڈ بن سکتے ہیں چند ایک تو چند شیڈ دنیا میں ہیں جس پہ اتنے خوبصورت کپڑے بنتے ہیں آج عورتیں فریستہ ہوتی ہیں دیکھ کے کہ مجھے تو ضرور لینا ہے اللہ تعالی جنت میں ایسا لباس دیں گے کہ ستر ہزار رنگوں کے شیڈ اس میں چھلکا کریں گے دنیا میں مکان تھا اپنے مکان میں یہ نماز پڑھتا تھا گھر والوں کو نماز پڑھاتا تھا اس نے اپنے گھر کو سنت کا گلشن بنا دیا تھا سنتوں کا باغ بنا دیا تھا تکوا سے سجا دیا تھا اپنے گھر کو نیکی کے نور سے اپنے گھر کو بھر دیا تھا موت کے وقت سے یہ نعمت لی جائے گی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس نے اللہ کی نعمت کو یوز کیا تھا مس یوز نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے اور جنت میں سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل ایک ہیرے اور ایک موتی کا بے جوڑ بنا ہوا محل سونے کی اینٹیں چاندی کی اینٹیں مشک اور امبر کا گارا ایسی اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا فرمائیں گے اور وہ گھر کتنا بڑا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آخری جنتی جنت میں جائے گا اس کا گھر زمین اور آسمان کے خلاف سے دس گنا زیادہ بڑا ہوگا تو جنتی کا مکان کیا ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اللہ اکبر کبیرہ تو معاملہ تو سمجھ میں آنے والا ہے کہ آج اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ دینائی دی ہم نے کون سا ٹیکس بھرا ہوا ہے اس کا ہم کون سا اس کی مینٹیننس کرتے ہیں ایسی آنکھ دی پوری زندگی <clears throat> انسان کی آنکھ ماشاء اللہ کام کرتی ہے اکثر و بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں ورنہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ملے جس کی عمر ایک سو سال سے زیادہ اور انہوں نے کبھی ایک گولی بھی نہیں کھائی بلکہ ہمارے ایک قریبی بزرگ شاید مجمے میں ہی موجود ہو جنہوں نے حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ کی ساٹھ سال خدمت کی پچھلی دفعہ تشریف لائے تو مجھے بتانے لگے کہ میری عمر سو سال سے زیادہ ہو گئی ہے کتنی عمر تھی کہنے لگے مجھے اٹھارہ سو چوراسی کی باتیں تو یاد ہیں اٹھارہ سو چوراسی کی باتیں تو یاد ہیں ماشاء اللہ اور کہنے لگے کہ اتنی زندگی میں میں نے آج تک ڈاکٹر کی ایک گولی کبھی نہیں کھائی تو ہم اکثر بیشتر بیمار ہوتے ہیں تو اپنی بد پریزیوں کی وجہ سے وغیرہ اللہ نے دل ایسا دیا دنیا کے پمپ ہوتے ہیں نا سال بعد بیرنگ خراب سال بعد شاپ اس کی بیرنگ پہ لوز ہو جاتی ہے اس کے اندر پلے آ جاتی ہے اور جی اب یا تو اس کو مینٹین کرواؤ یا نیا خریدو میرے اللہ نے دل کا پمپ بنایا اب جس کی عمر سو سال سے زیادہ کیا سو سال میں کبھی اس کا دل بند ہوا ہوگا بند ہوتا تو زندہ کیسے رہتا non stop twenty four hour ایک سال اللہ کی بنائی ہوئی مشین چلی مینٹیننس کی کوئی ضرورت نہیں کیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو ہم نے ان کے لیے کوئی پیسے تھوڑے دیے بن مانگے اللہ نے نعمتیں دی تو ہمارے پاس یہ جو سب کچھ ہے یہ ہمارا اپنا نہیں یہ ادھار کا مال ہے اور جو ادار کے مال پہ فریبتا ہوا پھرے اسی کو دیوانہ کہا کرتے آج جوانی مستانی یہ سیلاب ہر ایک پہ چڑھتا ہے لیکن اترتے کا پتہ نہیں چلتا اچھا آپ بتائیں کبھی کسی کو بندے کو پتہ چلا کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ میرے اوپر بڑھاپا آ گیا کسی کو پتہ نہیں چلا بڑھاپا آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہم نے حج کے موقع پہ ایک بڑے میاں سے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے کہتے ہیں روکنے کی کوشش تو بڑی کی رکا نہیں ہم نے پوچھا کیا کہنے کا بڑھاپا اس کو روکنے کی کوشش تو بڑی کی روکا نہیں تو یہ بڑھاپا تو ایسی چیز ہے آ جاتا ہے تو آج دیکھو اللہ تعالی کی دی ہوئی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اچھا جس جی، بندے کی پیدائش ہوئی اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں تو کیا دنیا کے ڈاکٹر مل کر آنکھیں بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے ساری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں جی بچے کی آنکھیں بنا دیجئے کہیں گے اگر ماں کے پیٹ سے یہ بغیر آنکھوں کے آیا دنیا میں نہیں بنا سکتے جس طرح ماں کا پیٹ انسان کے جسم کے بننے کی جگہ اگر کو تاہی رہ گئی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی اسی طرح یہ زمین آسمان کا پیٹ انسان کی شخصیت بننے کی جگہ ہے جس کی شخصیت میں یہاں کمی رہ گئی وہ قیامت کے دن جا کر پوری نہیں ہو سکتی ہمیں اپنی شخصیت کو یہاں بنانا ہوگا اپنے اندر اخلاق کو یہاں پیدا کرنا ہے سنت سے اپنے آپ کو یہاں سجانا ہوگا ورنہ قیامت کے دن یہ نعمت نہیں ملے گی کہیں گے جاؤ یہ نعمت تو دنیا سے ملا کرتی تھی ایک عام دستور کی بات ہے کہ آدمی کو ادار کی کوئی چیز ملے تو وہ تھوڑی دیر میں زیادہ کام نکالنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے صبح اٹھ کے دفتر جانے بیوی نے کپڑے استری کرنے شروع کیے اور استری جل گئی اب کیا حل بھائی نہیں تو بازار سے اتنے جلدی آ نہیں سکتی تو وہ جو سات گھر ہے آپ کے بھائی کا ان سے منگوائے گی بچے کے ذریعے اگر وہ استری دے دیں گے نا تو آپ کے کپڑے استری نہیں کرے گی اپنے بھی کر لے گی بچوں کے بھی کر لے گی ایک دن کے نہیں دو چار دنوں کے کر لے گی کہ ہو سکتا ہے آنے میں دیر لگ جائے تو میں بار بار تو نہیں نا چیز مانگی جاتی معلوم ہوا کہ ادھار کی چیز سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا جاتا ہے عقل مند وہ ہے جو اس ادھار کے مال سے مختصر زندگی میں زیادہ اعمال نکالنے کی کوشش کریں اور ہمارے اکابر یہی کرتے تھے دن رات اپنے جسم کو تھپا دیتے نیکی کر کر کے تھکتے تھے نیکی کر کر کے تھکتے تھے اور تھک تھک کر پھر نیکی کرتے تھے ایک بزرگ سے ستر سال عمر تھی روزانہ ستر طواف کرتے تھے اب ہر طواف کے ساتھ چکر اور پھر ہر طواف کی دو رکت واجب الطواف تو ستر طواف کی کتنی رکتیں بنی ایک سو چالیس ہم کبھی اگر کچھ نفلیں پڑے ہمارا کیا حالت ہے میں اپنے دوستوں سے یاد کرتا ہوں کہ رمضان کی کسی رات میں ہمت کر لینا کہ جی آج دس بیس رکت پڑھنے ہیں تو بیس رکت پڑھنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رکو سے اٹھتے ہوئے سمے اللہ کی جگہ کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے یہ تو ہماری جوانی ہے اور بیس رکت پڑھنے پر یہ حال وہ ایک سو چالیس رقط نفل طواب کے پڑھتے تھے اور باقی پورے دن کے اعمال اس کے علاوہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر میں ہم نے اپنے سب جماعت کے دوستوں کو مردوں عورتوں کو ترغیب دی کہ بھائی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی پندرہ دن کا قیام ہوتا ہے اس میں سے پانچ دن چلو مدینہ طیبہ کے صحیح کو دس دن تو مکہ مکرمہ کے تو بھائی دس دن میں ستر طواف ہی صحیح لوگ کچھ نوجوان بچوں نے بچیوں نے طواف کرنے کے ارادے کر لیے سو آدمیوں سے زیادہ کا گروپ تھا شاید ایک یا دو بچوں نے دس دنوں میں ستر طواف مکمل کیے اور جنہوں نے ستر طواف مکمل کیے نا دس دنوں میں وہ آ کے کہنے لگے کہ دعا کر دیں پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے دس دن میں ستر طواف تو چھالے بن گئے وہ ایک دن میں ستر طواف کرتے تھے اللہ اکبر کبیرا تو دیکھا ہمارے بزرگوں نے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکالا نا جی یہی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم زندگی کے کسی وقت کو خالی نہ رہیں گے زندگی کے کسی وقت کو خالی نہ گزرنے دیں وقت کی قدر ہمیں آ جائے تو دیکھیے امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اب کوئی یہ کہے گا جی یہ چیزیں کہاں سے امانت ہے تو دلیل قرآن عظیم الشان میں سے ایک آدمی اگر غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو اس نے اللہ کے حکم کو توڑا نا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یا لمو خو ان جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو تو گناہ کو اللہ نے خیانت کے لفظ سے تعبیر کیا یا لمو ان وما تک یو وہ جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت کو تو اگر غیر کی طرف دیکھنا خیانت ہے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کو کرنا خیانت ہے امانت میں اور اگر یوں دیکھیں تو ہم تو خیانت کی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں روزانہ کوئی زندگی کا دن ایسا ہوگا کہ ہم نے گناہ نہ کیا ہو ہم زندگی کا کوئی دن ایسا گن سکتے ہیں اپنا کہ صبح سے لے کے شام تک ہم نے جسم کے ادب سے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو بہت کم لوگوں میں اللہ ماشاء اللہ لگن نہ کہیں نہ کہیں زبان سے خطا ہو گئی آنکھ نے غلط دیکھ لیا کان سے سن لیا کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ تو خیانت کے تو پھر روزی مرتکب ہو رہے ہیں اور آج ایک نئی مصیبت آ گئی آج ایک نئی مصیبت آ گئی تاریخ انسانیت میں شیطان کے ہاتھ میں اتنا ماس ڈسٹرکٹیو ویپن کبھی نہیں آیا تھا چھوٹا سا ہے جیبوں میں آ جاتا ہے اس مصیبت کا نام ہے سیل فون اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ہے ہیل فون وہ جہنم میں جانے کا سبب ہم سمجھتے ہیں ضرورت کے لیے اور شیطان نوجوانوں سے اس کا غلط استعمال شروع کروا دیتا ہے اور چونکہ پیچھے کافر اس کے موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل خراب ہو لہذا ان کمپنیوں نے قانون بنا دیا کہ جی رات کو کال فری کر دی جائے گی اور بڑے بڑے بینر بنا دیے کرو بات ساری رات اب جس قوم کے بچے ساری رات ایک دوسرے سے گنا بھری باتیں کریں گے وہ صبح اٹھ کے اسکولوں کالجوں میں کیا کریں گے اور یہ عام شکایت ہے سکولوں کے کالج پروفیسر اکثر بتاتے ہیں جی پوری کلاس تو ہی ہوتی ہے جس بچے کو دیکھو اسی کے ہاتھ سے خون چلو پہلے تو کچھ رکاوٹ تھی کہ ماں باپ خرچہ دیں گے تو اس میں کچھ کریڈٹ ڈالا جائے گا نئی مصیبت آ گئی فون کسی کا کریڈٹ کوئی بھیج رہا ہے گناہ کے راستے آسان کر دیے ایزی لوڈ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں نوجوان بچے ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج رہے ہیں ہمارے پاس ایسی مثالیں آئی کہ ایک بچی کے پاس چار سال سے فون تھا اور اس کے ماں باپ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا فون ہے یا نہیں ہے اس کے پاس چار سال سے چھپا کے رکھا ہوا تھا اور پہلے تو چلو فون بچتا تھا تو بیل آتی تھی اب انہوں نے ایک نئی مصیبت ڈال دی اس کو وائبریشن کہتے ہیں جیسے دل دھڑکتا ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کا بھی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اس سیل فون کے ساتھ تو ہمیں اللہ کے لیے بغض ہونا چاہیے اللہ کے لیے بخ ہونا چاہیے ہاں بزنس کے لیے ضرورت ہے تو اتنا استعمال کریں جتنا جیسے گھر میں چھری ہوتی ہے نا کہ بچوں کی ریچ اور سائٹ سے دور رکھتے ہیں پہلے لوگ کہتے تھے جی keep away from the reach of children اب کہتے ہیں نہیں keep away from the reach and sight of children نظر آ گیا تو وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے اس لیے ایسی جگہ رکھو جہاں نظر ہی نہ آئے ان کو یہ بھی ایسی مصیبت ہے اس کو بھی اسی طرح ضرورت کے لیے استعمال کیجئے ورنہ قیامت کے دن کروڑوں انسان ہوں گے جو اس ایک آلے کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہیں ہمارا نام اس فہرست میں نہ آ جائے سوچنے کی بات ہے اس مصیبت سے بچنے کی ضرورت ہے اور پھر نوجوان بچے ایک سے بات نہیں درجنوں سے باتیں ہو رہی ہیں ایک جیسے فکرے درجنوں کو سنائے جا رہے ہیں ایک جیسے میسج درجنوں کو کیے جا رہے ہیں وقت ضائع اسکول کی تعلیم ضائع گریڈ نہیں آتے بچوں کے ماں باپ کہتے ہیں جی بچوں کا دل نہیں لگتا ان کا دل کیسے لگے مصیبت جو آپ نے لے کے دی ہوئی ہے تو اس لیے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مس یوز کرنا ہے اب غیر محرم سے گھنٹوں باتیں کرنی کانوں کا غلط استعمال زبان کا غلط استعمال امانت میں سے آنت تو امانت کا مفہوم شریعت کی نظر میں بہت بڑا ہے اب ذرا مطلب سنیے ایک دوسری دلیل شریعت نے خودکشی کو کیوں حرام کہا اب کوئی بندہ چاہے کہ جی بس میں مرتا ہوں شریعت کہتی ہے حرام تم ایسا کام نہیں کر سکتے کیوں کہ بھائی اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہو اور کہو جی میں مکان گراتا ہوں تو مالک کیا کہے گا تم ہوتے کون ہو گرانے والے ہم اگر چاہیں کہ خودکشی کر لیں اللہ فرمائیں گے تم ہوتے کون ہو خودکشی کرنے والے جسم تو میرا دیا ہوا ہے حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو لکھ کر دے دے کہ آپ مجھے قتل کر دیں شریعت کہتی ہے کہ بندے نے اجازت دے دی لیکن دوسرا اس کو قتل کر نہیں سکتا کیوں یہ مالک نہیں ہے یہ تو یوزر ہے اس کا اس لیے شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا کہ یہ ہمارے پاس ادھار کا مال ہے یہ جسم ایک امانت ہے ہم اس جسم کو اس طرح استعمال کریں جیسے ہمارا پروردگار چاہتا ہے اس طرح اگر استعمال کریں گے تو پھر جب اللہ کے حضور جائیں گے اللہ تعالی اس کے بدلے جنتی جسم عطا فرمائیں گے اللہ اکبر کبیرہ من پسند کا حسن عطا فرمائیں گے حدیث بات میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جنتی جائیں گے اور جیسے ان کا جی چاہے گا ویسا ان کو حسن وہاں مل جائے گا یہ جنت کا بیوٹی پارلر ہوگا دنیا کے بیوٹی پارلر میں تو عورتیں جائیں بھی صحیح تو اوپر جسم کے لیپ ہی مل سکتی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں نہ نقش نین بدل سکتی ہیں نہ رنگ بدل سکتی ہیں ڈسٹمپر ہی کر سکتی ہیں نا اوپر تو بیچاریاں ڈسٹمپر کر کے آ جاتی ہیں اور پھر پھنس جاتی ہیں شادی میں اب شادی میں نماز کا وقت ہو گیا تو یہ وضو کیسے کرے راز کھل جائے گا کہ اوپر سے تو لگ رہی تھی ہور اور اندر سے نکل آئی ڈین اس لیے اگر دس گھنٹے بھی شادی کی تقریب میں رہنا پڑے تو نمازیں گئی ہاں پہلے سے وضو کیا ہوا ہے تو چلو پڑھ لیں گی پڑھنے والیاں ورنہ کہتی ہے جی مجبور ہیں ہم چہرہ کیسے دھوئیں چہرہ دھونا مصیبت ان کے لیے یہ تو دنیا کے مسئلے مگر آخرت میں تو ایسے نہیں ہوگا جنتی عورت جب اس جگہ پر جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے سوچے گی کہ میری آنکھیں ایسی ہو ویسی بن جائیں گی میرا چہرہ ایسا ہو ویسا بن جائے گا میرے رخسار ایسے ویسے بن جائیں گے دانت ایسے ویسے بن جائیں گے ہونٹ ایسے ویسے بن جائیں گے سوچئے تخیل میں جو خوبصورتی آئے گی عورت سوچے گی اللہ اپنی رحمت سے وہ نعمت عطا فرمائے کس لیے یہ نعمتیں ملیں گی یہ دنیا میں غیر محرم مرد سے بچتی تھی اپنے آپ کو چھپاتی تھی آج اس کو اختیار ہے اس نے میری نعمت کا ٹھیک استعمال کیا آج یہ میری اس نعمت کو جتنا چاہے حاصل کر لے تو اگر اس کرائیٹیریا کے اوپر ہم اپنے آپ کو تولے تو کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کو یوز کر رہے ہیں یا مس یوز کر رہے ہیں تو امانت کا تصور شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اچھا چلے جسم سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں ہم دوسروں سے جو چیز آریہ تک لیتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے اس کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات ہم اس میں کوتا ہی کرتے ہیں مثلا کسی نے کھانا برتن میں بھجوا دیا تو شریعت کہتی ہے کہ کھانا اپنے برتن میں ڈالو ان کے برتن واپس بھیجو ہم کھانا تو ڈال لیتے ہیں اور برتنوں کو اپنا سمجھ لیتے ہیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں واپس نہیں بھیجتے یہ آریتن دی ہوئی چیز کوئی ملکیت تو نہیں نہ بن گئی لینا یاد رہتا ہے واپس دینا یاد نہیں ہوتا اور کئی مرتبہ تو اس برتن سے پھر وہ کام کرتے ہیں جو اپنے برتن سے نہیں کرتے ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ہم ایک جگہ کہیں جماعت میں گئے تو ایک صاحب مجھ سے لوٹا مانگ کے لے گئے سلور کا جب میں نے دوسرے دن لیا تو بالکل کالا میں نے پوچھا کیا کہنے لگا چائے بنائی تھی یہ بھی امانت کی خیانت گاڑی کسی کی لیں گے اپنی گاڑی چلاتے تھے زمین میں دیکھتے تھے کھڈے کہاں ہیں بچ کے گزرتے تھے اب یہ چونکہ مانگین گاڑی ہے کھڈے کے اوپر سے گزرتی جا رہی یہ امانت میں خیانت ہم اس کو ایسے استعمال کریں جیسے اس کا مالک چاہتا ہے غلط استعمال کریں گے تو پھر ہم اس کے جواب دے بنیں گے چلیں یہ باتیں تو شاید طلباء کو کم سمجھ میں آئے طلباء کی بات آئی کتاب پڑھنے کو مانگتے ہیں تو جب مانگ رہا ہو نا تو آپ سمجھ لیں کہ بس یہ کتاب گئی اکثر یہ بیماری دیکھی گئی بڑی لجاجت سے مانگیں گے جی پڑھ کے واپس کر دوں گا ایسے لگتا ہے جیسے بس اس ہاتھ سے لے کے پڑھیں گے اور دوسرے ہاتھ سے واپس کر دیں گے لیکن پڑھنے کے لینے کے بعد بھول جاتے ہیں واپس کرنی یاد ہی نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں بلکہ ایک طالب علم تو عجیب بات کرنے لگا کہنے لگا جی کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو اپنی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے ادھار دے وہ بڑا بے وقوف اور جو ادھار لی ہوئی کتاب واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف اب اگر یہ صورت حال ہے تو پھر امانت میں خیانت کیا گئی یہ ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں لیکن اس سے ہماری سائکی کا اندازہ ہوتا ہے پرسنالٹی کا اندازہ ہوتا ہے ہمارا براٹ اپ کیسے ہوا ہمارے اندر امانت کا تصور ہے زندگی میں یا نہیں ذرا اور آگے بڑھیے ہم جو ملازمت کرتے ہیں اور اس پر ہمیں ملتی ہے تنخواہ تو پتہ یہ کیا ہوتا ہے یہ مالک اور مزدور کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے مالک نے تنخواہ دینے کا وعدہ کیا اس کے بدلے مزدور نے وقت بیچنے کا فیصلہ کیا وقت بیچنے کا فیصلہ کیا یہ آج جان بوجھ کے بیچنے کا لفظ استعمال کر رہا ہے تاکہ سمجھ میں جلدی آئے اب ہم نے آٹھ گھنٹے بیچ دیے جب بیچ دیے تو یہ کس کے ہوئے جو تنخواہ دیتا ہے تو پھر آج دفتروں میں جا کے ہم دفتر کے کام کرتے ہیں یا گھر کے کام کرتے ہیں کیا آٹھ گھنٹے پوری مزدوری کرتے ہیں آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرا اگر ہم ان آٹھ گھنٹے کو صحیح طرح مالک کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو رزق کے حلال کیسے بنے گا یہ تو بیچا ہوا وقت ہے یہ اب ہمارا نہیں ہے ہم ڈیل کر چکے اس کے بدلے تنخواہ لیتے ہیں چنانچہ ایک نوجوان سالک تھے جب نوکری کرتے تھے تو ان کی ڈیوٹی فرض کرو آٹھ سے چار تھی دن میں تو کئی مرتبہ ان کو دفتر کے کام کے لیے باہر جانا پڑتا تو باہر کام کیا اور دیکھا کہ پونے چار ہو گئے تو پونے چار وہ نوجوان چھٹی کر کے گھر نہیں آتا تھا کہ چار بجے تک کا وقت دیا ہوا ہے پونے چار دفتر کی طرف چلتا تھا دفتر کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا آدھا راستہ گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد جب چار بجتے تب اپنے مکان کی طرف رخ کرتا تھا جن کو رزق کے حلال کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کا یہ حساب رکھتے ہیں میرا نہیں یہ کسی کا ہے چنانچہ ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے اندر یہی احتیاط بہت واضح تھی فرمایا گیا کہ جب ان کے ہاں کسی استاد کو کوئی رشتے دار ملنے آتا تھا مجبوری ہو جاتی ہے کئی دفعہ تو جیسے ہی ملنے آتا تھا وہ اسی وقت ٹائم دیکھ لیتے تھے اور جب وہ واپس جاتا تھا تو ٹائم دیکھ لیتے تھے اور نوٹ کر لیتے تھے کہ میرا رشتے دار میرے اس وقت میں پندرہ منٹ مجھ سے اپنی باتیں کرتا رہا اور پورے مہینے میں یہ منٹ جمع کرتے کرتے گھنٹے بناتے گھنٹوں کے دن بناتے ایک دن یا دو دن جب تنخواہ ملنے کا وقت ہوتا تو اس وقت جو خازن ہوتا تھا خدان کی اس کو بتاتے تھے کہ یہ وقت میں نے پرسنل استعمال کیا میری تنخواہ میں سے اتنا پیسہ کم کر ہے فلند رحمت اللہ علیہ تنخواہ تھی دس روپے دارمن میں پڑھاتے بڑھاتے عمر گزر گئی بڑھاپا آ گیا مجلس شورا کے اراکین نے یہ سوچا کہ اب حضرت کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے تاکہ تھوڑی سہولت ہو جائے تو اراکین نے مشورہ کر کے مجلس شورا نے تنخواہ پندرہ روپے کر دی اور اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ آپ صدر معلم تھے اور صدر معلم کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے باقیوں کی اس سے نیچے ہوتی ہے تو اوپر سے بڑھے گی تو باقیوں کی بھی بڑھ سکے گی یہ بھی مجبوری تھی سے شورا نے بندہ بھیجا کہ جی آج سے آپ کی تنخواہ پندرہ روپے کی جاتی ہے حضرت گھر سے دارلوم آئے اور دارلوم میں مجلس سے شورا کے اراکین سے فرمانے لگے کہ آپ لوگوں نے میری تنخواہ کیوں بڑھائی انہوں نے کہا جی اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی سہولت ملنی چاہیے فرمانے لگے نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ میری تنخواہ آپ لوگوں کو کم کرنی چاہیے انہوں نے پوچھا کم کیسے فرمانے لگے جوانی میں میں زیادہ مشقت اٹھا کے پڑھا سکتا تھا اس وقت تنخواہ دس روپے تھی اب وہ مشقت نہیں اٹھا سکتا اب میری تنخواہ کم کرنی چاہیے یا اللہ یہ راز ہے ان حضرات کی اللہ کے ہاں قبولیت کا دیکھنے میں انسان تھے فرشتوں کی صفات اپنے اندر رکھا کرتے تھے حضرت مولانا قاسم نوراتی رحمۃ رحمت اللہ ان کی بھی تنخواہ مہینے کی دس روپے تھی اب ہو سکتا ہے کوئی سوچنے والا کہ کے لیے جی دس روپے دس روپے کیا لگائی ہوئی ہے بات سنیں تنخواہ کی مقدار تھوڑی ہوتی تھی تنخواہ میں برکت بہت ہوتی تھی تنخواہ میں برکت بہت ہوتی ہے آج تنخواہ کی مقدار بہت ہوتی ہے تنخواہ کے اندر برکت نہیں ہوتی خرچے پورے نہیں ہوتے چنانچہ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی زاروں قطار رونے لگی مجھے گھر والوں نے پیغام دیا جی کہ آپ آئیں یہ آدھے گھنٹے سے مسلسل رو رہی ہے کوئی بہت ہی غم زدہ لگتی ہے اس کی بات سنیں اور اس کو کچھ بتائیں مہمان خانے سے گھر آیا پردے کے پیچھے وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی اس نے بتایا جی کہ میں ایک انڈسٹریلسٹ کی بیوی ہوں سات سال شادی کو گزر گئے ہماری اب تک اولاد نہیں ہوئی مگر میری پریشانی کی یہ وجہ نہیں ہے میرا خامد بھی کہتا ہے میں بھی کہتی ہوں اللہ کو منظور ہوگا اولاد ہو جائے گی تو بھائی پھر پریشانی کی وجہ کیا کہنے لگی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کا سارا خرچہ میرا خامد اٹھاتا ہے کچن کا خرچہ نوکروں کا نوکرانیوں کا security guard driver car petrol سب خرچہ میرا خامد اٹھاتا ہے اور میرا خاوند میرے ذاتی خرچے کے لیے مجھے صرف پچاس ہزار روپے مہینہ دیتا ہے اور میرے خرچے پورے نہیں ہوتے اور اس نے رونا شروع کر دیا اب ہم نے بھی تھوڑی دیر اس کو رونے دیا کہ اگر اس وجہ سے رو رہی ہے کہ میرے ذاتی خرچے پچاس ہزار روپے میں مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت ڈالر کا ریٹ اٹھارہ روپے تھا آج تو اسی روپے ہے نا اٹھارہ روپے جب ڈالر کا ریٹ تھا خامد اس کو پچاس ہزار پاکٹ میں نہیں دیتا تھا اور وہ رو رہی ہے میرے خرچے پورے ہے پھر اس کو کہا کہ اللہ کی بندی آپ کا خامد آپ کو دگنے پیسے بھی دے دے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہونے وہ پریشان ہو کے کہنے لگی پیر صاحب آپ تو ایسا نہ کہیں میں نے کہا بھائی اس کی وجہ ہے اس نے کہا کیا میں نے کہا کہ آپ کے پاس رزق ہے رزق کی برکت نہیں ہے اور جب تک برکت نہیں ہوگی آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے وہ بھلی عورت تھی کہنے لگے جی کہ وہ برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے ہم نے کہا بھائی توبہ کرو پردے والی نیکی والی زندگی گزار لو کہنے لگی جی توبہ کروا دیں توبہ کے کلمات پڑھا دیے اس نے ارادہ کیا پانچ وقت نماز پڑھوں گی برقع لوں گی ایک مخلوط محفلوں سے بچوں گی اور شریعت والی زندگی گزاروں گی اللہ کی شان تین مہینے کے بعد اس کا فون آیا پوچھا خیریت کہنے لگے جی آپ کو بتانے کے لیے فون کیا پانچ وقت کی نمازی ہوں تحجد بھی پڑھ لیتی ہوں میاں صاحب کبھی کبھی تانا دیتے ہیں تجھے کوئی وظیفہ پوچھنے کے لیے بھیجا تھا پیر صاحب نے تو تجھے مولویانی بنا دیا لیکن اب میری حالت یہ ہے کہ میرے خرچے بیس ہزار روپے میں پورے ہو جاتے ہیں تیس ہزار روپیہ ماہانہ میں یتیموں بیواؤں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہوں تو رزق ہے رزق کی برکت نہیں ہے ایک مرتبہ اساجد کے پاس ایک مینیجر آئے دو ٹیکسٹائل ملوں کے مینیجر تھے دو ٹیکسٹائل ملوں کے جنرل مینیجر کے اوپر مینیجر کے اس زمانے میں ان کی تنخواہ جس کو کہتے ہیں نا home take salary tax free tax مالک دیتے تھے ایک لاکھ روپے تھی یہ نائنٹین نائنٹی کی بات ہے انیس سو نبے کی ایک لاکھ روپیہ وہ بندہ گھر لاتا تھا ایک مرتبہ آئے آنکھوں میں آنسو جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تو مجھے بھی حیرانی ہوئی پوچھا خیریت ہے کہنے لگے پریشان بہت ہوں کیا ہوا کہنے لگے میرے دو چھوٹے بچے ہیں بیوی ہے اور میں ہوں چار نفر ہیں گھر کے ایک لاکھ روپیہ میری تنخواہ ہے اور میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اب لکھا پڑا بندہ ریزنیبل آدمی رو رہا ہے تو دل دکھی ہے تو رو رہا ہے مجھے حیرت ہوئی میں نے پوچھا جی کیسے کہنے لگے کیا بتاؤں بیوی کی خواہش کی فلاں گاڑی خریدنی ہے میں نے پینتیس لاکھ روپے جمع کر کے زیرو میٹر گاڑی خریدی لے کے گھر آ رہا تھا بینک میں کام تھا تو کھڑی کی اندر چلا گیا باہر نکل کے دیکھا تو ادھر سے پیسے کہا رہی تھی ایک یہ موٹر سائیکل والا کہنے لگے وہ ایسے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا آیا کہ ایک گاڑی میری کھڑی گاڑی میں لگی اور دوسری طرف سے دوسری آگے لگی نئی گاڑی زیرو انشورنس کروائی نہیں تھی کہنے لگا میرے پینتیس لاکھ دے گئے اور کہنے لگا جی میں نے سوچا کہ بیوی کے لیے ایک پلاٹ خریدتا ہوں میں نے ڈیفینس کے اندر پچہتر لاکھ روپیہ لگا کر ایک پلاٹ خریدا دو سال کے بعد پتہ چلا کہ کاغذات میں مسئلہ تھا جس مالک کا تھا اس نے نہیں بیچا تھا کوئی دوسرا بیچ گیا تھا پچہتر لاکھ چلے گئے اب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اس بیچارے کے ساتھ ہے کہ تیری پھر دوسرا پلاٹ خریدا نقشہ بنوایا ایک کنٹیکٹر کو پیسے دے دیے اس نے کہا جی مجھے پچیس لاکھ پہلے دیں اور باقی بعد میں موبلائزیشن میں نے دے دیے وہ آیا اس نے کام کرنا شروع کیا مشکل سے اس نے ایک مہینہ کام کیا ہوگا کوئی بڑا پروجیکٹ مل گیا وہ سب کچھ لے کے وہاں چلا گیا میرے پچیس لاکھ بھی گئے میرا کام بھی کہنے لگا اس وقت تک میں تین کنٹیکٹر کو پیسے دے کے ضائع کر چکا ہوں میں نے کہا جی اصل مسئلہ یہی کہ اللہ نے آپ کو رزق تو زیادہ دیا ہے اب رزق کی برکت کی ضرورت ہے پھر جب اس کو سمجھایا تو وہ کہنے لگا جی ٹھیک الحمد اس نے بھی نمازیں پڑھی زندگی کو شریعت کے مطابق کر لیا اللہ رب العزت نے اس کے رزق کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا ہمارے ایک دوست تھے پرچیز مینیجر تھے ہمارے کہنے لگے کہ میری شادی کو آٹھ سال گزر گئے تھے مگر کوئی اولاد نہیں تھی بیوی نے کہا کہ کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کرواؤ مجھے لاہور میں ایک بزرگ کا پتہ چلا میں ان کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا خادم نے بلایا ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور مجھے لا کر اس نے گرمی کا موسم تھا شربت کا گلاس بھی پلایا میں بڑا حیران میں واقف بھی نہیں اور یہ اتنے مہمان نواز کہ ہر آنے والے کو شربت پلا رہے ہیں جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش آدمی اندر صحن میں مسلح پہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے شاید چاش پڑھ رہے ہوں تھوڑی دیر بعد وہی آ گئے مجھے ملے بات کی کہنے لگے میں ذرا کسی کام میں مصروف تھا اس لیے مجھے دیر ہو گئی میرے دل میں خیال آیا یہ مخلص بندہ نظر آتا ہے جو اپنے عمل کو چھپا رہا ہے ورنہ تو کہتا جی ہم عبادت میں مصروف تھے یہ کہہ رہے ہیں میں کام میں مصروف تھا اس لیے دیر ہو گئی میں نے بتایا جی دعا کرے انہوں نے دعا کر دی اٹھتے ہوئے میں نے ان کو پانچ روپے ہدیہ دیے وہ کہنے لگے نہیں اس کی تو ضرورت نہیں ہے میں نے کہا جی آپ کے ہاں ہر آنے والے کو شربت دیا جاتا ہے خرچے بھی ہیں مہمانداری بھی ہے آپ قبول فرما لیجیے تو میری بات سن کر وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے کتابوں کی ایک دکان بنا رکھی ہے دینی کتابوں کی اور کتابیں بکتی ہیں اور ماہانہ پندرہ روپے مجھے اس میں سے بچت ہو جاتی ہے اور میرے تو پندرہ روپے ختم ہی نہیں ہوتے کہنے لگے کہ بیس سال اس واقعے کو گزر گئے آج تک مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے کیسے کہا میرے تو بیس روپے ختم ہی نہیں ہوتے تو جہاں برکت ہوتی ہے ان کے بیچ بھی ختم نہیں ہوتے کیوں ڈاکٹر کا خرچہ زیرو ادھر ادھر کے نقصان زیرو بچوں کی بیماریوں کا خرچہ زیرو ماشاء اللہ اللہ رب العزت ان کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں تو آج رزق ہے برکت کی کمی ہے برکت اگر اللہ ہمیں عطا فرما دے تو جتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہی کافی ہے اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حضرات دس روپے سے پندرہ روپے کیوں نہیں کرنے دیتے تھے ان کے رزق میں برکت تھی دس روپے میں اللہ ان کے خرچے پورے کروا دیتے تھے آج جدھر بھی دیکھو ہر طرف حقوق کا مطالبہ ہو رہا ہے جس کو بھی دیکھو ہر بندہ کہہ رہا ہے ہم اپنے حقوق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے حقوق مانگنے کی تو باتیں ہو رہی ہیں کوئی اس لیے بھی پریشان ہے کہ جی میں دوسروں کا حق ادا نہیں کر سکا کیوں بھائی کوئی دیکھا پریشان کہ جی میں بڑا پریشان ہوں میں تو حق ہی نہیں ادا کر سکا ہونا الٹا چاہیے تھا ہم میں سے ہر بندے کو پریشان اس لیے ہونا چاہیے تھا جی کہ ہم تو حق ہی نہیں ادا کر پا رہے کام الٹا ہو گیا حقوق لینے کی باتیں ہوتی ہیں حقوق دینے کی طرف سے آج کوتا ہو رہی ہے چنانچہ ہر شخص کو چاہیے اپنے فرائض کی نگرانی کرے آج بیان کریں نا کہیں میاں بیوی کے بارے میں تو بیوی وہ پوائنٹ یاد کرتی ہے کہ خامد کو کیا کرنا چاہیے اور خامد وہ پوائنٹ یاد کرتے ہیں کہ بیوی کو کیا کرنا چاہیے اور جب دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے دیکھا آپ کو یہ کرنا چاہیے اور خامد کہتے ہیں دیکھو حضرت نے کہا تھا تمہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہمارے معاشرے میں اصل بیماری کی جڑ ہے غیر ذمہ داری احساس ذمہ داری کا نہ ہونا یہ آج ہمارے اس معاشرے میں بنیاد ہے خرابی کی چنانچہ ہم امانت کو امانت ہی نہیں سمجھتے دفتر کا خون ذاتی استعمال میں دفتر کے سروینٹ ذاتی استعمال میں اور دفتر کا وقت ذاتی کاموں کے استعمال میں امانت کہاں گئی امانت کا تصور کیا رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں یہ دفتر کا فرنیچر دفتر کی چیزیں امانت ہوتی ہے کوئی کہہ جی میری تو سرکاری نوکری تھی تو بھائی آپ تو اور بھی زیادہ سینسٹیو جاب کر رہے تھے اکیلے بندے سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے اتنے کروڑ عوام سے تو معافی بھی نہیں مانگ سکتے اب قیامت کے دن کیا بنے گا ہمارے اقادے کی اس پہ نظر ہوتی تھی چنانچہ وہ سرکاری چیزوں کو بھی غلط استعمال نہیں کرتے تھے سنے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیں حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کہیں بیان کے لیے گئے جب واپس آنے لگے تو کسی نے ایک بنڈل گنے کا دے دیا حضرت یہ لے جائیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو اپنی ٹکٹ کٹوائی گنے کے تو پیسے نہیں دیے اور اب ٹرین چلنے کا وقت ہے پیری نہیں کر سکتا اس نے جی کوئی بات نہیں میں کنڈکٹر گارڈ کو کہہ دوں گا حضرت نے فرمایا بھائی مجھے تو آگے جانا ہے اس نے کہا جی وہ کنڈکٹر گارڈ اگلے کو کہہ دے گا حضرت نے فرمایا مجھے اس سے اور آگے جانا ہے تو کہنے والا بڑا حیران حیران ہو کے پوچھنے لگا حضرت آپ نے کہاں جانا ہے فرمایا میں نے تو اللہ کے حضور جانا ہے اب اللہ کے حضور تمہارا کنڈکٹر گارڈ مجھے بچا لے گا یہ فرق تھا ایمان کا کہ وہ امانت کو امانت سمجھتے تھے اور امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے تھے سنیے قرآن عظیم الشان اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لمتین بربادی ہے ناپ تول میں کمی بیچی کرنے والوں کے لیے کون متفق اللہ دینا ازک تالو النا سے یسوفون و ازا کالو ہم یقر ہاں لینے کا وقت آئے تو پورا لینے کی کوشش کریں اور دینے کا وقت آئے تو کم تول کے کم دینے کی کوشش کرے یہ صرف دکاندار متفق نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان بھی ایک میزان ہے میاں کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق میاں پر اگر میاں حقوق ادا نہیں کرتا تو یہ متفق بیوی حقوق ادا نہیں کرتی تو یہ متفق یہ تکفیف ہر شہید میں ہوتی ہے چنانچہ مفترین نے لکھا اب تکفیف اور بالکل ہر چیز میں کمی بیشی ہوتی ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان میزان ماں باپ چاہتے ہیں اولاد بڑی اچھی بنے مگر اولاد کو وہ کچھ نہیں دیتے جو ماں باپ کو دینا چاہیے یہ متفق اولاد کہتی ہے کہ ماں باپ ہمیں وہ سب کچھ دیں جو ماں باپ کو دینا چاہیے مگر خود اچھے بچے نہیں بنتے تو یہ متفق تو میاں بیوی کے درمیان بھی میزان ماں باپ اولاد کے درمیان بھی میزان مالک اور مزدور کے درمیان بھی میزان پڑوسی اور پڑوسی کے درمیان بھی میزان اب سوچئے ہم ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں یا نہیں کرتے بیوی یہ تو کہتی ہے کہ خامن تو بس میری بیت کر لے یہ تو اس کی تمنا ہوتی ہے کیا مطلب میری انگلیوں کے اشارے پہ ناچے لیکن میں خاون کی وفادار خدمت گزار بیوی بن کے رہوں ادھر کوئی نہیں سوچتی اور کبھی الٹ ہوتا ہے خامد یہ تو چاہتے ہیں میری بیوی بڑی پاک دامنی کی زندگی گزارے اور خود اپنے لیے آزادی تو متفق بنا کہ نہ بنا امانت میں خیانت ہوئی کہ نہ ہوئی اور آگے بڑھیے شریعت نے کہا کہ اگر ایک مجلس میں کوئی بات ہوئی تو المجالس بل مجلس میں کی ہوئی بات بھی امانت ہوتی ہے آج یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اس گھر کی بات اس گھر میں اور اس گھر کی بات اور یہی جھگڑے گوائے شریعت کتنی خوبصورت ہے کتنے خوبصورت اصول بتاتی ہے زندگی گزارنے کی فرمایا تم جس مجلس میں تھے جو بات ہوئی دفن کر دو جگہ جگہ نیریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ جو ہوتا ہے نا جگہ جگہ بات بتانا یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل الکل ہوما دا پلوم دا دا الگ لم الگ ایب جو اور ایب گو ایب بیان کرنے والا اور آج تو بس کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اسی وقت سب کو پہنچ جاتی ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ تیزی کے ساتھ کسی انفارمیشن کو براڈ کاسٹ کرنے کی کیا میڈیا ہے ایک نے کہا ریڈیو ایک نے کہا ٹی وی ایک نے کہا انٹرنیٹ تو جو کامیاب ہوا اس نے کہا عورت بس ایک عورت کو بتا دو اللہ اللہ خیر اللہ جہاں انٹرنیٹ نہیں بھی پہنچتا وہ بات وہاں بھی پہنچ جائے گی اسی طرح دوسرے بندے کی باتوں میں کھود کرید کرنا شریعت نے اس کو بھی منع کیا فرمایا کہ منع ہے امانت میں خیانت حضرت رام کا ایک مریض تھا ریل کے ڈبے میں سفر کر رہا تھا اور وہ چیرے مورے سے بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے انگریزی تعلیم یافتہ ہو لیکن وہ عربی پڑھا ہوا تھا ایم اے عربک کی ہوئی تھی تو دو علماء آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے اس کے سامنے عربی میں باتیں کرنی شروع کر دی یہ سمجھتے ہوئے کہ اس بیچارے کو عربی کا کیا پتا تو جیسے ہی انہوں نے عربی میں باتیں شروع کر دی وہ فوراً بول اٹھے کہ جی معاف کیجیے گا میں عربی ہوں اور مجھے عربی کی زبان سمجھ آتی ہے آپ نے اگر بات کرنی ہے تو ہٹ کے کریں کہیں میں امانت میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جائے ہم ہوتے تو ہم اپنے اندر مزے لیتے کہ دیکھو یہ سوچ رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اور مجھے دیکھو کیا پتا چل رہا ہے ان کی باتوں کا شریعت نے خیانت کی بہت مذمت کی بہت زیادہ مذمت کی یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن جو خائن ہوگا اس سے اس خیانت کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اب ذرا سنیے دل کے کانوں کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن اللہ عنہ فرماتے ہیں ان القتل فی سبیل اللہ یغفر فر جنوب اللہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا اس سے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں الل امانا سوائے امانت کے کال یوتا بلابد یومل قیام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا وہ ان فی طبی للہ وہ اللہ کے رابطے میں شہید ہوا ہوگا اور صاحب الامانت الذي خان فيها اس نے امانت کے اندر خیانت کی ہوگی فیقال لہو اس کو کہا جائے گا ادی امانت کا اپنی امانت کو ادا کرو فیقول اے رب وہ کہے گا یا اللہ وقد صحابتی دنیا دنیا کی زندگی تو چلی گئی فرمایا فت متیلا لہو کہ یوم اخبا فی کار جہنم اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور امانت جیسے اس کو دی گئی تھی اس کی ایک شکل بنا کر مثال بنا کر اس بندے کو جہنم میں دی جائے گی اور سم یقال لہو اس بندے کو پھر کہا جائے گا فاخری امانت کو نکال کر اس کے اہل کو دو پال پیم دل ولی ہا فیا ملحا اللہ آتے ہی وہ نیچے اترے گا جہنم میں اس امانت کو لینے کے لیے اور اس کو اپنے سر پہ گردن پہ اٹھائے گا فہیا اص علیہ فہیا علیہ السکل من جی دنیا یہ امانت اس کے سر پر دنیا کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جلو گی حتہ اجاز انہ ناج حتیٰ کہ جب وہ گمان کرے گا کہ اس امانت کو سر پہ اٹھا کے میں جہنم سے نکلنے کے قریب آ گیا وہ ہوا کی اس رہا ابد العابدین وہ امانت اس کے سر سے نیچے جہنم کی طے میں گر جائے گی اور یہ بھی اس کے پیچھے گر جائے گا پھر اس کو اٹھا کے لائے گا پھر امانت گر جائے گی ابد العابدین ساری عمر اس کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا امانت نہیں ادا کر سکے گا اگر شہید بھی امانت نہیں ادا کر سکے گا میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی ہم سوچیں ہم جو امانتوں میں اتنی خیانتیں کرتے پھر رہے ہیں اس پر ہمارا کیا بنے گا اسی لیے ہمارے اکابر کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی امانت میں خیانت کی بہت ہی زیادہ اس کا وہ اہتمام کرتے تھے کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مراد مصطفیٰ اچرا مبشرہ میں تھے نبی علیہ صاحب اسلام کی زبان فیض ترجمان سے جن کو جنتی ہونے کی بشارت مل گئی جن کے بارے میں اللہ کے تیرے حدیث اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان آبادی نبی جن عمرا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا فرمایا عمر جس رستے پہ چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جن کو اللہ نے ایسا دل و دماغ دیا تھا کہ کان یہ موافق الوقیول کتاب ان کی رائے کتاب اور وحی کے مطابق ہوا کرتی تھی ایسی جلیل القدر ہستی اپنے فرض منصبی کے پورا ہونے کے بارے میں ڈرا کرتے تھے گھبرایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فراق کے کنارے پر کوئی کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی عمر میں خطاب سے ہوگا میری ذمہ داری ہے اتنا احساس ذمہ داری اللہ اکبر کبھی گا بات سنیے بہت توجہ کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لے آئے کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد واپس آئے مدینہ طیبہ جب پہلی رات تھی تو سوچنے لگے کہ میں ذرا باہر نکل کے دیکھوں لوگ کے سال میں تو عمر علی اللہ نو گشت پر نکل گئے اکیلے کوئی غلام نہیں تھا کوئی رفیق کے سفر نہیں تھا ایک خیمہ لگا دیکھا بڑھیا خیمے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے سلام کیا سلام کر کے پوچھا کہ اما کس سال میں ہو کہنے لگی ٹھیک ہوں بڑھیا نے پوچھا ارے میاں عمر کا کیا بنا جواب دیا وہ خیریت سے واپس لوٹ آئے بڑھیا نے کہا کہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ اسے کوئی خیر کا بدلہ نہ دے تو عمر رجانو گھبرا گئے پوچھا اما کیا ہوا کہنے لگی جب سے وہ خلیفہ بنائے مجھے بیت المال سے کوئی و مدینی نہیں ملا وہ خیال ہی نہیں کرتا اما عمر کو کیا پتا کہ تم کس حال میں ہو کہنے لگی واہ امیر المومنین بن گیا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے اس رعایا کے کس بندے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے جب اس نے یہ کہا تو عمر ریانو نے اپنے آپ کو کہا واہ عمر ہائے عمر کلو دن اب کا من کا یا عمر ہر بندہ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے بڑھیا نے کیسی بات کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین بنے اور یہ کہے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا پتا ہونا چاہیے تھا اب عمر اللہ بھائی گئے اور بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی پھر کہنے لگے کہ بڑی اما مجھے تو عمر پہ بڑا ترس آ رہا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اور آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ خفا اور حق کا مطالبہ کر رہی ہیں وہ کہنے لگی میں تو حق کا مطالبہ کیے بغیر نہیں رہوں گی عمر لانوں نے منتیں شروع کر دی اچھا آج تک آپ کو جو تکلیف پہنچی وہ مظلومیت اگر میں عمر کی طرف سے خریدنا چاہوں تو مجھے آپ بیچ سکتی ہیں وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کبھی مظلومیت بھی کسی نے خریدی کہنے لگے کہ یہ خریدی یا نہیں خریدی اپنی الگ بات تو بتا تو یہ اپنی مظلومیت مجھے بیچ سکتی ہے اس نے کہا نہیں منت سماجت کر لی اور منت سماجت کر لی کتابوں میں لکھا ہے اتنی آج بھی سے منت سماجت کی کہ وہ بڑھیا تیار ہو گئی اچھا میں مظلومیت بیچتی ہوں کتنے میں بیچتی ہو پچیس دینار کے بدلے میں پچیس دینار اگر تجھے مل جائیں تو تم میرے ہاتھ اپنی مظلومیت بیچ دو گی جو عمر کے مقابلے میں تم حق رکھتی ہو اس نے کہا ہاں چنانچہ عمر جنانو اب اس سے بات کا فیصلہ کرنے لگے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو یہ امیر المومنین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے انہوں نے دور سے دیکھا کہا السلام علیکم یا امیر المومنین عمر لانوں نے جواب دیا جب بڑھیا نے یعنی امیر المومنین کا لفظ سنا تو گھبرا گئی کہنے لگی اتا ہوں ہائے میری کم بختی شتم تو امیر المومنین وجہ ہی میں نے امیر المومنین کو اس کے سامنے گالیاں دی یعنی سامنے سخت باتیں کی میرا کیا بنے گا عمر لانو کہنے لگے کہ نہیں تیری میری ڈیل ہو چکی اب تو اپنی بات پہ پکی رہنا کہ پچیس دینار میں تو مجھے اپنی مظلومیت بیچ چکی اس نے کہا ٹھیک عمر لانو کے پاس قلم تھی فوراً قلم نکالی ادھر کاغذ ڈھونڈا ملا نہیں ادھر ادھر دیکھا نہیں ملا کتابوں میں لکھا ہے عمر لانو نے اپنے کرتے کے ایک کونے کو پھاڑ لیا کپڑے کو پھاڑا اور کپڑے کے اوپر ایک عبارت لکھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہادا ما اس طرح عمر من فلان تن منز تہا ولی علا یومن کدا وقدا یہ عمر نے خرید لیا اس عورت سے اس کی مظلومیت کو جب سے عمر امیر المومنین بنا فلاں دن سے فلاں دن تک بےخم ستے ویشری دینارا پچیس دینار میں فما تت ان دا وقوف ہی فلم آگ اکبر یہ عمر لانو عبارت لکھ رہے ہیں یہ بڑھیا قیامت کے دن بین اللہ تعالی اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی عمر کے خلاف مقدمہ دائر نہیں کر سکے گی یہ عورت قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑی ہوگی تو عمر کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر سکے گی وہ عمر و مین ہو بری ان عمر اس سے بری ہے وہ شاہد اعلی علی ابن ابی طالب ببن مسود اور اس پر علی ابن طالب اور ابن مسعود گواہ بن رہے ہیں امن لانوں نے عبارت لکھ لی گواہ بنا لیا گھر آ گئے مگر دل کاپ رہا تھا ایک عورت نے کہا میں قیامت کے دن عمر سے حق مانگوں گی دل گھبرایا ہوا ہے اپنے بیٹے کو بلایا بلا کر فرمایا میرے بیٹے اس انمت تو جب میری موت آ جائے فجالو فی کفنی اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا القابی ربی میں اس کو لے کے اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جن کو امانت میں خیانت کا احساس ہوتا تھا وہ اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے اتنا ڈرا کرتے تھے آج ہم اپنی امانتوں کا کیا معاملہ کر لیتے ہیں علم امانت ہے نسبت امانت ہے ہم اس امانت کا کیا حال کرتے ہیں ہمارے حضرت مشری عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن لوگوں سے ایک سوال ہوگا ان کی ذات کے بارے میں اور جس کو نسبت ملی اس سے دو سوال ہوں گے بتاؤ نسبت کی خدمت تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی بتاؤ پھر کیا معاملہ بنے گا چنا کے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ملنے والے لوگ آ رہے تھے اور جو ملنے والا آ رہا تھا وہ اس کو کہہ رہے تھے جی آپ جنتی ہیں آپ جنتی ہیں حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ جامعہ شرفیہ کے بانی مبانی حضرت اکبر تھانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ جو بھی آ رہا تھا بھائی آپ جنتی ہیں بھائی آپ جنتی ہیں سننے والے نے سوچا آج تو جنت کی ٹکٹیں تقسیم ہو رہی ہیں جب لوگ چلے گئے اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے سب آنے والوں کو جنت کی بشارت دے دی فرمانے لگے دیکھو یہ لوگ مجھ سے حسن زن لے کر آئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے حسن زن ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گے اس لیے میں نے ان کو جنت کی بشارت دی اور فرمانے گئے رہ گئے اپنی بات تو مجھے تو قیامت کے دن لگاموں میں جو ہے باندھ کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم نے نسبت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اگر ثابت ہوا کہ کر دیا تو بچ جاؤں گا ورنہ اللہ کے حضور حساب دینا پڑے گا ہمارے اکابے ڈرتے تھے گھبراتے تھے بوجھ اٹھانے تھے تو آج ہر طالب کے اوپر ایک ذمہ داری زندگی میں جو امانتے ہیں ان کا خیال کرنا اور جس کو نسبت کی امانت ملے اس پر دوہری ذمہ داری لیکن اللہ کی طرف سے پھر اجر بھی ملے گا اس لیے فرمایا فلنس الدین المرسلی کیا وقت کے دن جن کو بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے دعوت کا حق ادا کیا یا نہ کیا اور جن کی طرف بھیجا گیا ہوگا ان سے بھی پوچھیں گے تم نے سن کر قبول کرنے کا حق ادا کیا یا نہ کیا اللہ رب العزت قیامت کے موقف میں ہمیں عزتوں سے نوازے قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما دے زندگی کو دیکھیں تو خیانت ہی خیانت نظر آتی ہے میرے مولا آپ کے محبوب نے تو فرمایا لا ایمان علم اللہ امانت الح ہمارے ایمان کا قیامت کے دن کیا بنے گا اے اللہ ہمارے اندر امانت کی صفت پیدا کر دیجیے ہم گھر میں اچھے خامد بن کر رہے اچھے بیٹے بن کر رہے اچھے بھائی بن کر رہے اچھے شاگرد بن کر رہے اچھے استاد بن کر رہے ملک کے اچھے ایک شہری بن کر رہے ایک اچھے انسان بن کر رہے جو ہمارے فرائض ہیں ہم اچھے طریقے سے ان کو ادا کر لیں اور میرے مولا اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی معافی کے سوا چارہ نہیں بس ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں میرے مولا آپ معاف کر دیجئے اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی نظر نہ ہوئی تو قیامت کے دن شرمندگی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا آپ مہربانی فرما دیجئے ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بھی بچا لیجیے اور دنیا میں جو وقت باقی ہے امانت کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ اور برعزت کی یاد میں ڈوب جائیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولئے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا رس والا دل بدل دے اے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے اے میری کات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مئی وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے لا إله إلا الله محمد رسول الله دعا قلبي لي سبحان ربي جلال البحر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در فرما ہمارے عیبوں کی پردہ کوشی فرما اے کریم آقا کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہیں بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہیں اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے جولیاں بھر دیجئے اے اللہ خالی نہ لوٹائیے اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے رب کریم ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا دیجئے ہمارے من کو اپنی معرفت سے مکمل فرما دیجئے اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما اے اللہ قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما میرے مولا زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما اے اللہ کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما رب کریم ہمیشہ اپنے در پر جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رب کریم پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے کریم آقا جس طرح ایک محتاج اپاہج کسی سخی کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے اور امید رکھتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا میرے مولا اس محتاج اپاہج سے ہم زیادہ محتاج ہیں اور تو دنیا کے سخی سے زیادہ سخی ہے ہم بھی اسی امید لے کر بیٹھے ہیں آپ کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا ہماری بگڑی بن جائے گی اے کا رحمت کا دروازہ کھول دیجئے مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مجلس میں کتنے مرد مسافر ہیں کتنی عورتیں دور بیٹھی مسافر حالت میں ہیں اے اللہ ان مسافروں کی دعائیں قبول کر لیجئے میرے مولا تیری تلاش میں نکلے ہیں اے اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے ہم مانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہم آپ کی نعمتوں کو اے اللہ مس یوز کرتے رہے امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے رہے مگر میرے والا ہم بھولنے والے ہیں بھولتے رہے آپ معاف فرما دیجئے اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے آپ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف فرما دیجئے اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے اے اللہ آج سچی توبہ کر رہے ہیں آنے والے وقت کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں ہمیں کلمہ پڑھنے کے اپنے اختیار سے توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ کفن پہنایا جائے ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اے کریم آقا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما جتنے بھی پریشان آ رہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے والدین عزیز اقار مشائق جو فوت چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درا عطا فرما اے اللہ آج اس مجلس میں کتنے نوجوان ہیں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں میرے مولا اگر آپ نے دھتکار دیا شیطان بہکائے گا نفس بھٹکائے گا زندگیاں برباد ہو جائیں گی برباد ہونے سے بچا لیجئے اپنی حفاظت عطا فرما دیجئے اے اللہ ان نوجوانوں کی توبہ قبول کر لیجئے اے اللہ یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی ایک زلیخا تھی ان نوجوانوں کے پیچھے کئی آئے ہیں اللہ مہربانی فرما حفاظت فرما دیجئے حفاظت فرما دیجئے پاک دامنی کی زندگی عطا فرما پاک دامنی کی زندگی عطا فرما حیا والی زندگی عطا فرما بے حیائی کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما کریم کا ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ دنیا آخرت کی شرمندگی سے محفوظ فرما اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اے اللہ سب کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما اے اللہ جو لوگ خدمت کا کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنی رضا نصیب فرما اے اللہ عورتوں نے جو پیغام بھیجے دعاؤں کے اپنی رحمت سے ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے اللہ مدار عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما ہمارے جو اکابر دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما اے کریم آقا ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما کریم اے کریم امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اللہ اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرما اس ملک پر اپنی رحمت نازل فرما اے اللہ ہماری بد امنی کو امن میں تبدیل فرما اے اللہ اندرونی خلفشار کو سلو اور آپسی میں تبدیل فرما اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما رب کریم کرم کے فیصلے فرما جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چند چند کے دفعہ دور فرما اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے اے کریم کریم آقا اپنی رحمت کا معاملہ فرما ہمارے والدین عزیز اکار مشائق جو پہنچ چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما اے اللہ ہمارے قریبی حلقے میں ہمارے بھائی ظہیر رحمت اللہ علیہ فوت چکے اے اللہ اب قریب کے زمانے میں سید عبد الوہاب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اے اللہ وہ بھی شہید ہو گئے اپنی رحمت سے ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اللہ مہربانی کا معاملہ فرما ہمارے ازت جو ادارے بنا رہے ہیں یا عورتیں جو ادارے بنا رہی ہیں اللہ ان کے بنانے میں ان کی مدد فرما اے اللہ جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما اے کریم آقا کا امت مسلمہ اس وقت پریشان ہے امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما اے کریم آقا ایک مرتبہ قبیلہ طے کی عورت نبی علیہ السلام کے سامنے ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے میرے مولا امت کا سر ڈھانپ لیجئے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجیے دیجیے ہدایت کی ہواؤں کو عام کر دیجیے اللہ ہم نے دنیا داروں کو دیکھا کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی کے دروازے پر آ جائیں لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں میرے مولا یہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کر یہاں آپ کے دروازے پر آئی بیٹھی ہیں آپ کو منانے کے لیے یہ جانتی ہیں آپ کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں اللہ مہربانی فرما دیجئے رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ اس مجمع کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے میرے مولا رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما رب کریم آپ نے حضرت موطا علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا فکولا لہو قول لینا اس کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا اے اللہ جو انا ربکم اعلیٰ کہتا تھا اس کی طرف آپ پیغمبر اسلام کو بھیجتے ہیں نرمی کے معاملے کا جو ہے حکم دیتے ہیں اے اللہ آپ کے یہ وہ بندے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں ہر روز سجدے میں سر ڈال کے سبحان را کہتے ہیں اے مولا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیجئے اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیجئے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کل کل یا ملو اللہ شاہ کی جاتی اے اللہ ہر ایک اپنے شاہ قلعہ کے مطابق عمل کرتا ہے اے اللہ ہمارا شاہ قلعہ نسیجان ہے ہم سے کوتاہیاں ہوئی غلطی ہوئی اور آپ کا غفران ہے اے اللہ آپ مغفرت کر دیجئے بخش دیجئے مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ آپ نے ہی تو فرمایا ہے محمد تاعل فلاطن ہر سوالی کو انکار نہ کرو اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں مولا انکار نہ فرمائیے اے کریم آقا رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے جو مانگا عطا فرما دیجئے جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا سمی العلیم تو ولینا ان نکان الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ام و عالی و اصاب ہی اجمائین برحمتی ارحم الراحمین